حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بوری گندم کی سفید روٹی ہوتی جس میں گھی ملا ہوا ہوتا ہم اسے کھاتے ایک انصاری نے یہ بات سنی اور ایسی روٹی تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھی کس چیز میں رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا سانڈے کی کھال سے بنی ہوئی کپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتالیس